خدا کے ہاتھ میں ہے سلسلہ فتح و حزیمت کا خدا کے ہاتھ میں ہے سلسلہ فتح و حزیمت کا بشرتے کے استقلال ساتھی ہو عظیمت کا واجب الاحترام حضرات علماء اکرام اور میرے غیور مجاہد طلبہ ساتھیوں آج کے اس عظیم الشان مقابلہ تقاریر میں تاریخ اسلامی کے اس عظیم الشان غزوے پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس نے تاریخ اسلامی کے اوراق پر لا تعداد سبق چھوڑے ہیں جسے غزو حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ارباب علم و دانش حدیبیہ کے موقع پر جب مشرقین مکہ اہل اسلام کا راستہ روکے کھڑے تھے منافقین اسلام اور مسلمانوں کے مکمل خاتمے کی آس لگائے بیٹھے تھے ادھر اہل ایمان بیتے علل جہاد کے عاشقانہ نظارے دکھا کر کفر کو مرعوب کر رہے تھے قرآن کریم نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے اس منظر نامے میں پوشیدہ معارف و اسباق کو محفوظ فرما کر ہر دور کے مسلمانوں کی رہنمائی کر دی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایسے موقع پر منافق صفت لوگ لین قلب الرسول والمؤمنون الى اہلیم ابدا جیسی امیدیں باندھ کر مسلمانوں کے خاتمے کے خواب دیکھتے ہیں جبکہ رب المجاہدین لگفت مبینہ کا اعلان کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں لیکن زدہ طبقے کو ایسی بشارتیں ہضم نہیں ہوتی اور وہ عالمی سپر طاقتوں سے مومنین کو ڈرانے لگ جاتے ہیں پھر رب المجاہدین بھی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا اعلان کر کے جنود السماوات والارض کا اعلان کر کے اہل اسلام کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں قرآن بتا رہا ہے جب اہل ایمان فتح مبین کی بشارت عظما لے کر واپس پلٹتے ہیں تو منافقین شغلتنا اموالنا و اہلونا جیسے عذر پیش کر کے اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو رب المجاہدین بی السنتیم ما مال فی قلوبیم جیسے الفاظ میں ان کے نفاق کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتے ہیں قرآن رہنمائی کر رہا ہے فلا السلم کہ ایسے موقع پر جہاد پر قدرت رکھتے ہوئے کافروں کو صلح کی پیشکش مت کرنا اگر ایسا کرو گے تو انتم العالم کا اعزاز تمہیں ہی ملے گا البتہ اگر کافر جناون سلم کا مزداگ بن کر تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں تو تم بھی فجنہ لہا پر عمل کر لینا لیکن اس صورت میں علی اللہ کے توشے کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا یاد رکھنا جب تم علی جہاد کے عمل کو زندہ کرو گے تو کفار مرعوب ہو کر تمہارے سامنے جھک جائیں گے اور تم لغد رضی اللہ عن المؤمنین کی بشارتوں کے مستحق پر گے اور رب تمہارے اخلاص کو ما فی قلوبین کی سند عطا فرما کر تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر تمہارے لیے فتو کے دروازے کھول دے گا اور انہا فتحنا لگا فتح مبینہ کی گونج چار دانگے عالم میں سنائی دے گی جی ہاں کے دلکش مناظر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں وہ دیکھو میرے نبی بسر بن سفیان رضی اللہ عنہ کے ذریعے اہل مکہ کی جنگی تیاریوں کی معلومات حاصل کر کے جاسوسی کی حفاظیت سمجھا رہے ہیں پھر ان کی روشنی میں صحابہ سے رائے طلب کر کے مشورے کی اہمیت بتا رہے ہیں کئی محمد بن مسلمہ میرے نبی پر حملے کی تاک میں بیٹھے پچاس مشرکوں کو گرفتار کر کے امیر لشکر کی حفاظت کا سبق پڑھا رہے ہیں تو کہیں مغیرہ بن شعبہ میرے آقا کی دالی کی طرف بننے والے اپنے چچا کے ہاتھوں کو جڑک کر عشق محمدی کا مثالی نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ دیکھو کیا خوبصورت منظر ہے عثمان غنی کی شہادت کی خبر سن کر لسان نبوت سے بیٹے علل جہاد کا اعلان ہو رہا ہے اور میرے نبی کے جہادی صحابہ دستے نبوت پر بیٹے علل جہاد کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں اے ہماری راہ ہم موت کی عزت کرتے ہیں سامین محترم میرے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھ کر غائبانہ بیت کے جواز کی عملی دلیل پیش کر دی سلمہ بن اقوا نے تین دفعہ بیت کر کے تجدید بیت اور تکرار بیت کے مسنون اور مستحب ہونے پر مور و تصدیق ثبت کر دی ادھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کے بغیر عمرہ ادا کرنے کی پیشکش کو ٹکرا کر انفرادی اخراج کو اجتماعی مفادات پر قربان کرنے کا فن سکھا دیا اور اہل کفر مرعوب ہو کر صلاح پر آمادہ ہو گئے تو رائے حق میں اپنی جانے لٹانے کا کا ارادہ کرنے والی اس قدسی جماعت نے نبی کے ایک حکم پر واپس پلٹ کر اطاعت امیر میں دل و دماغ غیرت و جذبات کو شریعت متحرہ کے تابع کرنے کا سبق پڑھا دیا جی ہاں ادیبیہ کا کردار آج بھی دنیا میں موجود ہے کئی ٹرم جیسے بے وقوف اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے منصوبے بنا رہے ہیں تو کئی مودی جیسے پاگل مسلمانوں پر عرصہ آیات تنگ کر رہے ہیں آج بھی دین حق کے مت والے اپنے امیر کے ہاتھ پر بیٹے علم جہاد کر کے اپنی فدائی الغاروں کے ذریعے کفر کی صفوں میں قرآن مچا کر ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اٹھے مسلم وہی قوت وہی ایمان پیدا کر منظم کر کے ملت کو وہ پہلی شان پیدا کر سما اللہ البلاغ المبین